سے دو نعمتیں ایسی ہیں توجہ سے دیکھا نا کدھر دیکھ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ یہ خیانت ہے بات کسی اور کی سن رہے ہیں دیکھ کدھر در رہے کریں دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں مغبون غبن سے ہے مشتق جس صورت جس سے مشتق دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ کثیر من الناس بہت سے لوگ خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں مقبون ہیں نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں و والفراغ بخاری شریف کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فراغت اور اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا بہت سے لوگ خطا کر رہے ہیں اس حدیث کی تشریح میں اکابر امت نے بہت کچھ لکھا ہے بتایا ہے سمجھایا ہے سکھایا ہے چار صورتیں بن جاتی ہیں بندہ صحیح بھی ہو فارغ بھی ہو ایک تو وہ قسم کے لوگ ہوں گے جو صحیح تندرست ماشاء اللہ ہٹے کٹے اور دوسری نعمت فراغت کی بھی ان کے پاس موجود ہے دوسری قسم کے وہ لوگ جو صحیح تندرست تو ہیں مگر فارغ نہیں تیسری وہ اس کا الٹ فارغ تو ہیں مگر بیمار ہیں فارغ تو ہیں مگر بیمار ہیں چوتھی قسم کے نہ فارغ ہیں نہ صحیح ہیں بیمار بھی ہیں فراغت بھی نہیں ہے اب ان چاروں سلسلوں میں چاروں مسئلوں میں غور کرنا چاہیے جو بندہ تندرست بھی ہے اور اس کے پاس فراغت بھی ہے اسے تو قدر کرنی چاہیے وہ اس کثیر میں کیوں شامل ہے نا قدر لوگوں میں کیوں شامل ہو رہا ہے اسے تو قدر کرنی چاہیے یاد رکھیے صحت ایک ایسی نعمت ہے جب بندہ اس صحت کی قدر نہ کرتا نہ کرے تو یہ چھین لی جاتی ہے اور پھر عبادت کا کوئی مزہ نہیں آتا بوڑھے آدمی کی کیا عبادت یا بیمار آدمی کی کیا عبادت ہوگی وہ تو گزارا لائق ہوگی اس لیے بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ صحت بہت بڑی نعمت صحت بہت بڑی اب کئی ساتھی بیمار ہوں گے نہیں پڑھ سکتے نفل صحیح نہیں ہے بیچارے بیمار ہیں تندرستی کا جو زمانہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے توجہ سے تندرستی کا جو زمانہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے جس وقت انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے فالج والے آدمی سے پوچھیے جا کر کس قدر بیچارہ نہ ہاتھ استعمال کر سکتا ہے نہ چل پھر سکتا ہے پوچھے تو صحیح جا کے اسپتال کا راؤنڈ تو لگائیں جا کے پتا اس کو جس بندے کو سنائی نہیں دیتا کانوں سے بیمار ہے پوچھے اس کو کان کتنی بڑی نعمت جس بندے کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں اس کو یہی پتہ نہیں پنکھے کے پار تین طرح کس طرح کے ہوتے ہیں کتنا فاصلہ ہوتا ہے ان کے درمیان دنیا ہی نہیں دیکھی اس نے جب نگاہ چلی جاتی ہے پھر نگاہ کی قدر کرنے لگتے ہیں صحت چلی جاتی ہے پھر قدر کرنے لگتے ہیں اللہ کے نبی نے بیمار کو دیکھ کر یا کسی مصیبت میں یا آفت میں کسی کو دیکھو تو دیکھ کر دعا سکھائی الحمد للہ کبھی وقبانی کا تفضیلا کسی بیمار کو بیماری میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوراً دعا پڑے اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان فضل کرم شفقت عنایت ہے کہ مجھے آپ نے اس طرح کا بیمار نہیں بنایا کسی کو حادثے میں دیکھیں کسی کو بیمار دیکھیں کسی کو تکلیف میں دیکھیں کسی کو درد میں دیکھیں کسی کو ہائے ہائے کرتا دیکھیں تو ہنسنا نہیں چاہیے کہ تو نے سویٹر کیوں نہیں پہنے تھے اب ہائے ہائے کرتا ہے اب سردی لگ گئی ہے تجھے باتیں مت بناؤ الحمد للہ فانی تو اگلے گھنٹے میں ہمیں بھی ہو سکتا ہے جو یہ بیمار ہے اگلے گھنٹے میں وہ بیماری ہمیں بھی آ سکتی ہے کسی کو بیمار کو بیماری میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ دعا پڑھنی چاہیے تو پھر اس دعا کے پڑھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس جیسی بیماری یا اس جیسی مصیبت آنے سے محفوظ رہتا ہے اتنی بڑی سیفٹی آ جاتی بالکل محفوظ یاد رکھ دل سے دعا پڑے الحمد للہ کبھی وفضلنی کثیر آپ نے مجھے اس بیماری سے بچایا اور اے اللہ آپ نے بہت سو کو مبتلا کیا اور مجھ پر فضل فرمایا مجھے بچا لیا آپ کا شکر آپ کی تعریف آپ ہی کیسا کچھ اس تعریف سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور جس بیماری میں جس کو دیکھا ہے اس وہ بیماری اس کو نہیں لگتی پڑھنے والے کو یاد رکھیے پڑھنے کی عادت ڈالیے اسی لیے تیمارداری بہت بڑی عبادت بہت بڑی نیکی روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی بیمار کا صرف حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو <clears throat> وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ جلشانوں کی شان کریمی ایسی ایسی ہے کہ جب وہ کسی کو جنت کے باغ میں بھیج دیں تو واپس تو بھائی اس کا بھی خیال رکھو تیمارداری بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت نیکی ہے تو میں عرض کر رہا تھا پہلی صورت جس میں جو بچارہ تندرست بھی نہیں ہے اور فارغ بھی نہیں مصروف ہو گیا اب مصروفیت ایک تو ہوتا ہے داخلہ لے کے ایک مصروفیت ہوتی ہے شادی کر کے اور ایک مصروفیت ہوتی ہے اولاد میں ایک مصروفیت ملازم مختلف مصروفیات ہمیں کسی قسم کی کوئی فراغت مل رہی ہے ہمیں اس فراغت کو غنیمت جاننا چاہیے اثر کے بعد فارغ ہوتے ہیں بریک میں فارغ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اوقات ہمارے فارغ ہوتے ہیں ٹھیک ان اوقات میں کوئی نہ کوئی عبادت کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہنا چاہیے خالی نہیں جانا چاہیے کوئی وقت کوئی لمحہ خالی نہیں گزرنا چاہیے صحت بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت فراغت اور صحت دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں بہت بڑی شکایت کی گئی ہے اس حدیث میں بخاری شریف کی حدیث بڑی پکی روایت کہ لوگ صحت کی اور فراغت کی قدر نہیں کرتے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں چاہیے دوسری قسم آگی جو بیمار ہیں مگر مصروف بھی ہیں انہیں چاہیے جتنی آسانی سے ہو سکے عبادت کریں جتنی آسانی سے ہو سکے عبادت کریں اس میں ایک چیز اور بھی بتا دوں نہیں کیا ضرورت بڑے کام کی بات ہے تو آپ کو ویسے ہی مزاق مذاق میں بتا دوں بھائی توجہ سے سنو گے عمل کرو گے اور آگے پہنچاؤ گے بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانو کے ہاں پینشن لگ جاتی ہے پینشن جانتے ہیں ویلے بیٹھے کار تنخواہ مل جانا گھر میں فارغ بیٹھے پہ تنخواہ کا وظیفے کا مل جانا یہ دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے ایک تو وہ جو بیمار ہو گیا لیکن شرط یہ ہے کہ تندرستی کے زمانے میں وہ عبادت کرتا تھا اب بیماری کے زمانے میں فرشتوں کو سختی سے آرڈر ہے اور حکم ہے کہ اس کی نیکی اسی طرح لکھنا جس طرح یہ کھڑے ہو کر اور صحیح طریقے سے عبادت کیا کرتا تھا ہے وہ بیچارہ بیمار نہ وہ صحیح طرح سنتے پڑ پا رہا ہے نہ وہ نفل پڑ پا رہا ہے نہ وہ کوئی اور نفلی عبادات کر پا رہا ہے بیمار ہے بیچارہ لیکن تندرستی کے زمانے میں وہ برابر کرتا تھا نیکیاں اب بیماری کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا تو اس کو آرڈر یہی ہے فرشتوں کو کہ اس کی نیکیاں بدستور لکھی جاؤ گویا کہ یہ بیمار ہوا ہی نہیں کاغذوں میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کام کر پاتا تو اس بوڑھے کے لیے بھی یہی ہے کہ بھئی یہ اب بڑھاپے کی وجہ سے بیچارہ مسجد میں نہیں آ رہا یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پا رہا جو کر رہا تھا جو کرنی چاہیے تھی نہیں کر رہا تھا زندگی بھر عبادت کرتا رہا مگر اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تو فرشتوں کو اس اس موقع پر بھی یہی سختی سے آڈر ہے کہ اس کی عبادت اسی طرح لکھنا جس وقت یہ جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا تو ایک بوڑھا بیچارہ بیمار ہو گیا یا یعنی بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے بہت سے بوڑھے آج کل کے تو ویسے ہی بوڑھے کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں جلدی سے تو جو صحیح معنی میں کرسی کا حقدار ہے یہ بات ضرور رکھو جس کو ذرا کھانسی نزلہ بخار ہو گیا یا ذرا درد مرد شروع ہو گئی وہ کرسی پکڑ کے بیٹھ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی کرسی پہ جو صحیح معنی میں کرسی کا حقدار ہے سجدہ نہیں کر سکتا ہے وہ اگر کرسی پر نماز پڑھتا ہے اسے اسی طرح ثواب ملتا ہے جس طرح وہ کھڑے ہو کر رکو سجدے کرتا ہے کوئی کمی نہیں ہے ثواب میں شرط شرط یہی ہے کہ جوانی میں کرتا تھا یہ نہیں کہ جوانی میں تو آیا ہی نہیں مسجد میں جوانی میں تو عبادت ہی نہیں تھی ایسوں کی پینشن نہیں لگتی ایسوں کی پینشن نہیں لگتی یاد رکھیے ایسوں کو اضافی وظیفہ الاؤنس نہیں ملتا اس لیے کہ انہوں نے جوانی میں وقت ضائع کیا ہوا ہے جنہوں نے جوانی میں وقت کی قدر کی ہے جنہوں نے عبادت کی ہے جنہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے جنہوں نے جوانی کا حق ادا کیا ہے ان کے لیے یہ پینشن ہے کہ بیمار ہو جائیں تب صحیح صحیح عبادت لکھی جاتی رہے گی بوڑھے ہو جائیں تب بھی صحیح صحیح عبادت تندرستی کی اور جوانی کی حالت کی ایام کی لکھی جاتی رہے گی یاد رکھیں تیسری قسم یہ ہو گئی کہ جو لوگ ہیں تو فارغ مگر تندرست نہیں ہے تو فارغ مگر تندرست نہیں وہ کیا عبادت کریں ایسے بہت سارے لوگ ہیں بیمار پڑے ہوئے ہیں فراغت بہت زیادہ ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں ترو تازہ رکھیے غفلت کا شکار نہ ہو جائیے کسی کی باتوں میں نہ آ جائیے جو ہو سکے وہ کیجیے جو کچھ ہو سکے وہ کیجیے ٹھیک تو ایک قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ صحت ہے نہ فراغ ہے انہیں بھی جہاں تک ہو سکے اپنی زبان سے اپنے اشاروں سے اپنی دل سے اپنی سوچوں سے اپنے دماغ سے اپنی تحریر سے جس طرح بن پڑے وہ بھی اپنے کام کو گھٹیا نہ سمجھیں کم نہ سمجھیں کیونکہ یہ وقت گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے بڑا ہی قیمتی ہے بڑا ہی قیمتی ہے حضرت خاقانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے توجہ سے سماعت فرمائیے حضرت خاکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تیس سال کا تجربہ ہے اور تیس سالہ محنت ریاضت مجاہدات وغیرہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالی جل شانوں کی یاد میں ایک سانس بھی عبادت کر لینا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بہتر ہے آواز نہیں آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی یہ حضرت خاقانی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ان کا یہ ارشاد کہ ایک سانس کو اللہ تعالی کی عبادت میں لگا دینا حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی ان کی پوری حکومت سے بہتر ہے اندازہ لگائیے اسی کو ایک روایت میں یوں بھی کہا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی طرف منسوب ہے یہ روایت جو اس امت میں باقی ہے پچھلی امت کا کوئی حکم اگر اس امت میں منسوخ نہ ہو تو وہ باقی ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کچھ ساتھی جو اولا ثانیہ کے ہیں یا ابتدائی ہے ان کو معلوم نہیں ہے تو میں سنا دیتا ہوں مختصراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوائی جہاز ہوتا تھا کیا ہوتا تھا بھائی ہوائی جہاز ہوتا تھا وہ وہ چھوٹا موٹا کوئی تختہ نہیں تھا وہ بہت بڑا ہوائی جہاز تھا بہت بڑا ہوائی جہاز تھا اس میں چھوٹا جو طیارہ تھا اس میں تقریباً دو لاکھ ستر ہزار افراد بیٹھ جاتے تھے صرف دو لاکھ ستر ہزار یہ فوکر طیارہ تھا چھوٹا سا ٹھیک دو لاکھ ستر ہزار لوگ ایک لاکھ انسان ہوتے تھے ایک لاکھ جنات ہوتے تھے اور پینتیس ہزار خواص انسان پینتیس ہزار خواص جنات ہوتے تھے یہ چھوٹے سے طیارے میں عام پرواز حضرت کی ہوتی تھی اور کبھی کبھی ایک پرواز کرتے تھے اپنے موڈ کے ساتھ اپنے ضرورت کے حساب سے بڑی جمبو جٹ طیارہ وہ جو جمبو جٹ ہوتا تھا نا اس میں سواریاں صرف بیٹھتی تھیں تقریباً چھ لاکھ کے قریب چھ لاکھ افراد اس میں بیٹھ جاتے تھے تو حضرت اسی شان و شوقت سے سفر کرتے تھے لوگ اعتراض ہے مولوی کی نظر آ رہا ہے مولوی اڈیا پھر مولوی بڑے اعتراض کرتے تھے بڑے اعتراض جل جل کے کوئلہ آتے تھے صبر کرو امام مہدی آنے والے حکومت مولویوں کی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ٹھیک ہاں۔ ہے حکومت مولویوں کی آنے والی ہے حکومت مولویوں کی آنے والی ہے دھیان رکھو انتظار کرو اس لیے بھائی ہر جگہ مولوی مولوی ہوگا داڑھی منڈا نظر نہیں آئے گا نائی کے پاس کام کم ہو جائے گا نائی اپنا پیشہ بدل دیں گے ان کے پاس گاہکی کوئی نہیں اس لیے بھائی دوستو خیال کرو حضرت نو علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات بتا رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا فوکر طیارہ جا رہا تھا چھوٹا سا جہاز چھوٹا سا جس میں دو لاکھ ستر ہزار کرسیاں تھیں بس اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ اللہ نے عزت دی تھی جلتے کیوں ہو اللہ نے عزت دی تھی جا رہے ہیں ایک دیہاتی پینڈو آدمی بولا وہ کہنا کہ سبحان اللہ مادا ہوتی آلو وہ کس شان و شوکت کے ساتھ یہ جا رہے ہیں دعود علیہ السلام کی آل اولاد کہاں بیٹھی ہے وہ جہاز پہ سفر کر رہی ہے آج کل کسی پنڈ میں کوئی گاڑی جل جائے نئی گاڑی ہو بڑی گاڑی ہو تو اس کو دیکھ دیکھ کے پیچھے نظریں نہیں ہٹاتے حالانکہ گاڑیاں تو عام ہیں اس وقت جہاز کا تصور ہی نہیں تھا تو اس وقت کیا عالم ہوگا ہر دیہاتی ہر دوسرا بندہ کچھ نہ کچھ کہتا ہوگا مگر اس بندے نے منہ سے بڑے جذبات کے ساتھ کچھ الفاظ ادا کیے تو ہوا جو تھی وہ وائرلیس کا کام کرتی تھی وائرلیس ٹیلی فون وائرلیس ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس موبائل آ گئے اور ہم نے بڑی ترقی کر لی یہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کو وائرلیس ہو گئی کہ فلاں دیاتی آدمی نے آپ کا نام لے کے اس طرح گفتگو فرمائی حضرت نو علیہ السلام جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جہاز کا موڑ کاٹا سارے پریشان مسئلہ کیا ہو گیا حضرت نے لینڈ کیا جہاز تھوڑا نیچے کیا درختوں کے قریب آ گیا اس دیاتی کو بلایا بھائی بات سنو بھائی وہ دیاتی پریشان بہت پریشان بھائی اس کو جب بلایا بادشاہ نے سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے پوری دنیا کے اس ٹائم بھائی پوری دنیا کا بادشاہ ہونا بڑی بات ہوتی ہے ایک ملک کا بادشاہ جب کسی کے پاس سے گزر جائے اور پاؤں مارے تو پیشاب نکل جاتا ہے اگلوں کا مما میں آ گیا ہاں تو وہ دوری پوری دنیا کا اور پھر دیندار بادشاہ جس کو روب اللہ نے دیا ہو اس کو تو گزرتے ہوئے دور سے دیکھ کر ہی زمین نیچے سے نکل جاتی ہے کئی فٹ نیچے سے نکل جاتی ہے بہرحال حضرت سلیمان صاحب بھائی بات سنیے جی حضرت بھائی آپ نے کیا فرمایا تھا ابھی کیا کہا تھا آپ نے جی میں نے کچھ نہیں کہا یہ میں نے کچھ نہیں موہن ارے نے کچھ کہا تھا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کہا کانپڑے لگ گئے حضرت میں نے کچھ نہیں کہا معاف کر دیں اور بھائی تو نے جو لفاظ بولے ہیں اس کو بتا تو صحیح تو نے کیا کہا ہے بولا کیا حضرت میں نے کچھ بھی میں نے صرف یہی کہا تھا کہ سبحان اللہ مادا یا داود میں نے تو یہ تعجب کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کی مخلوق کس طرح کس طرح آل داود کس طرح کس طرح پرواز کر رہی ہے اللہ کی تعریف ہی کی تھی میں نے کچھ نہیں کہا ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو سنو بات میں تجھے مارنے ڈانٹنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں میں تجھے اس جملے کی قدر و قیمت بتانے کے لیے آیا ہوں فرمایا کہ تو نے منہ سے کیا کہا تھا سبحان اللہ مادہ اوتیا داود تجھے پتا ہے کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ منہ سے نکال دینا جسے اللہ تعالیٰ جل شانو قبول فرما لے میری پوری حکومت سے بہتر ہے اب سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ روایات سے ثابت ہے اور سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں تن واحد خیر ٹھیک یہ جو میں نے علامہ خاکانی رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کو سنائی کہ ہر سانس جو اللہ کی عبادت میں گزر جائے وہ تخت سلیمانی سے بہتر ہے سلطنت سلیمانی سے بہتر ہے تو تو ایک سانس میں تو کئی بار سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے خود سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اس سے بڑی اور مسترد کیا بات ہوگی کہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اس دنیا میں کس قدر قیمتی ہے کس قدر قیمتی تو جو لوگ تندرست نہیں ہیں بیمار ہیں جو لوگ فارغ نہیں ہیں ٹھیک انہیں چاہیے کہ اپنے اوقات بے شک تھوڑے کم کر لیں مگر کم کر لیں مگر جتنا ہو سکے کرے تو صحیح تسبیحات کرے تو صحیح فارغ نہیں ہے یا صحت مند یا یہ کچھ ادھر لے آؤ یہ لے آئیں گے ٹھیک ہے نا جو صحت مند نہیں ہے یا فارغ نہیں ہے ایک ادھر لے آؤ انہیں کچھ نہ کچھ تو جاری رکھنا چاہیے مظاہر حق میں لکھا ہے مظاہر حق میں لکھا ہے کیا کہ جب نعمت چلی جاتی ہے اس وقت ہم اس کی قدر کرتے ہیں جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو میں تو پہلے بھی اس مضمون کو بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کی خصوصاً پنجابیوں کی عادت ہے کہ جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے پھر ہم اس کی قدر کرنے لگتے ہیں تو بھائیو دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جنت میں جب چلا جائے گا تو جنتی لوگ جنت کے اندر بھی حسرت کریں گے اب صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں حسرت اس وقت جنت میں بھی حسرت ہوگی جی ہاں اس وقت حسرت ہوگی کہ ان لمحات اور ان اوقات پر حسرت ہوگی کہ ہمارے یہ وقت دنیا میں ایسے ہی گزر گئے گپوں میں گزر گئے تبصروں میں گزر گئے سیاسی میدان میں گزر گئے اور اپرا میں گزر گئے لٹر پٹر میں گزر گئے کاش ہم اس لمحہ ان لمحات میں کوئی نیکی کر لیتے کوئی تصویر پڑھ لیتے کوئی سبحان اللہ کہہ دیتے کوئی اللہ کی تعریف کر دیتے کسی کو نیکی کی بات کہہ دیتے کسی کو برائی سے بچنے کی ترغیب دے دیتے کوئی اور نیکی کی بات سیکھ لیتے سکھا دیتے پڑھ لیتے بول لیتے زبان چلا لیتے اس وقت ہم خاموش رہے یا ہم نے غلط باتیں کر لی وقت ضائع کیا یہ حسرت بعد میں بھی باقی رہے گی جنت میں یہ کمی ہمارے اندر رہے گی اگر ہم جنت میں چلے جائیں اس لیے سمجھدار وہ ہے جس کے پاس کم سے کم حسرت کے اوقات ہوں ایک تو وہ بندہ ہوگا جو حسرت ہی حسرت کرتا رہے گا کہ میں جنت میں تو اللہ کے فضل سے آ گیا ہوں مگر میرے اوقات تو عبادت سے خالی ہی رہے اگر میں یہ کر لیتا تو اوپر والے درجے میرے ہو جاتے اس لیے بھائیو دوستو جنت کے اندر جانے کے بعد بھی حسرت جو باقی رہنی ہے اسے ختم ابھی سے کیا جا سکتا ہے کم از کم اسے کم تو کیا جا سکتا ہے اس لیے صحت بہت بڑی نعمت ہے اور فراغ بہت بڑی نعمت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کی قدر کرنی چاہیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالیٰ شانہ جو کچھ میں نے کہا سنا ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آمین آخر الحمد للہ رب العالمین بھائی